ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں میں سے کسی کے ساتھ لیٹ جایا کرتے تھے جبکہ وہ حیض سے ہوتی تھی بشرتے کہ اس نے کمر پر ایسا اظہار باندھ رکھا ہوتا جو نصف رانوں یا گھٹنوں تک پہنچتا لئیس کی حدیث میں ہے وہ اظہار باندھے ہوتی سنن نسائی حدیث نمبر دو سو اٹھاسی